فخر عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر آپ والے دین کی نسبت پر یہاں پر جمع ہونے کی توفیق فرمائی یہ ہمارا جمع ہونا دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے صرف صرف ختم نبوت والی محنت کی نسبت پر اللہ نے ہمیں جمع ہونے کے پتہ فرمائی ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے خاتم النبیین ہے آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے آپ نے صاف کہہ دیا لا نبی اباد لا نبی ابادی ولا امت اباد میرے بعد کوئی نبی نہیں تمہارے بعد کوئی امت نہیں میں آخری نبی تم آخری امت پھر اس کے بعد میں قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے دستور تھا کہ جب زمانے میں قوم میں انسانیت میں غفلت طاری ہو جاتی تھی اللہ کو بھول جاتے تھے اپنے نبی کی دعوت اور محنت کو چھوڑ کر خواہشات کی اتباع کر کے زندگی گزارتے تھے آخرت کو بھول کر جو زندگی گزارتے تھے غفلت والی جہالت والی ظلمت والی خواہشات والی زندگی گزارتے تھے یہ انسانیت جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو بھول کر زندگی گزارنے والی بن جاتی تھی اور جو ہے فساد خلفشاد انتشار اور ایسی چیزوں میں زندگی گزارنے والی بن جاتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نبی کا سلسلہ جاری فرماتے تھے اس قوم میں اللہ نبی بھیج کر دعوت کے محنت کے ذریعے سے وہ نبی قوموں کو جو سمجھاتے تھے ہرے کے پاس میں جاتے تھے اور سمجھاتے تھے کہ تمہارا زندگی کا مقصد کیا ہے اللہ نے تمہیں جو پیدا کیا ہے اس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا تم اپنے اختیار سے دنیا میں نہیں آئے اللہ نے پیدا کیا اور دنیا سے تم اپنے اختیار سے نہیں جاؤ گے جب اللہ کا امر ہوا تو تم دنیا میں آئے جب اللہ کا امر ہوگا دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے یعنی زندگی اور موت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے اللہ نے جو ہے تمہیں زندہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہیں روزی دیتا ہے اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت دے گا اور یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ انسانیت کی جو ہے زندگی کا مقصد نبیوں نے آ کے سمجھایا اور ہر نبی نے دعوت دی یا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو لہو یہ لوگوں اس بات کا یقین کر لو کہ معبود صرف اللہ کی ذات ہے عبادت کے قابل صرف اللہ رب العزت ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں یہ توحید کی دعوت ہر نبی نے دی آدم علیہ السلط وسلام نو علیہ السلط وسلام ادریس علیہ السلط وسلام شیش علیہ السلط وسلام اور موسا علیہ سرت وسلام ابراہیم علیہ السلط وسلام عیسیٰ علیہ السلط والسلام اور سب کے آخر میں ہمارے آقا تاجدار مدین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کروائی اور کہا یا قوم عبد اللہ مالکم اللہ غیر گئے میرے قوم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بندگی کرو جس کے علاوہ کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے عبادت کے قابل صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہے وہ مخلوق و محتاج ہے چاہے ظاہر میں کتنی بڑی مخلوق نظر آتی ہو لیکن اللہ رب العزت نے اس کو بنایا تو اس کو وجود ہوا یہ ساتوں آسمان آٹومیٹک نہیں بنے زمینیں سورج چاند ستارے انسان حیوانات نباتات جمادات اور چاہے بڑی مخلوق ہو چاہے چھوٹی مخلوق ہو یہ سارا کا سارا یہ اللہ کے امر سے وجود میں آیا اور اللہ رب العزت کے حکم سے ان سب کا جو ہے وجود ہوا اور اس کو بنانے میں اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اللہ وحدہ لا شریک الگ ہوئے اور اللہ کا کوئی مشیر نہیں ہے کوئی سازی نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نظیر نہیں ہے هو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یق اللہ کُف احد یہ دیجیے نبی جی کہ اللہ رب العزت تمہارا معبود تو صرف ایک ہے وہی عبادت کے لائق ہے اور اسی کی بندگی کی جائے گی اور اسی سے جو ہے سوال کیا جائے گا مرادیں مانگی جائے گی وہی قاضی الحاجات ہے وہی مشکل کشا ہے وہی کاموں کا بنانے والا کاموں کا جو ہے بنانا نہ بنانے والا اور عزت و ذلت کا مالک موت و حیات کا مالک اللہ رب العزت ہے سارے نبیوں نے یہ انسانوں کو جو ہے اللہ رب العزت کی پہچان کروائی اس لیے ہر نبی کا جو ہے پہلا کلمہ یہی ہوتا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ مشترک جملہ ہے مشترک کلمہ ہے عبادت تو صرف ایک اللہ کی کی جائے گی آدم علیہ والسلام کا کلمہ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 الہ الا اللہ کے الفاظ ہے یہ ایمان کے بول ہے اور ایک ایمان کی حقیقت ہے یہ دعوت کی محنت جو ہے ہمارا یہ اجتماع یہ اللہ کے راستے میں نکلنا چار مہینے جانا چالیس دن جانا گشتیں کرنا تعلیم کرنا اعمال دعوت انفرادی اعمال اجتماعی اعمال انفرادی دعوت اجتماعی دعوت خصوصی گشت عمومی گشت اصولی گشت تعلیمی گشت یہ جتنے اعمال دعوت ہے مستم دوست بزرگوں ان سارے اعمال اور محنت محنت اور دعوت کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم کو اللہ رب العزت نے جو ایمان دیا ہے اور جو کلمہ دیا ہے وہ کلمے کے الفاظ ہیں اس کی حقیقت ہمیں مل جائے یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہونے کا یقین دلوں کے گہرائیوں میں اتر جائے اللہ اکبر جس اللہ پر ایمان لائے ہمارا معبود وہ بڑی قدرت والا بڑی طاقت والا اور وہ اللہ رب العزت کے ساتھ بہت بڑی ذات ہے یہ اللہ کی بڑائی دلوں میں داخل ہو جائے اس لیے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ہمارے آقاد محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ دنیا میں بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان ایک دوسرے کان میں اقامت اللہ کے بچہ ہے سمجھتا نہیں لیکن اس کے دل میں سب سے پہلے سے اللہ کے بڑائے کو داخل کیا گیا یہ بچہ تو دنیا میں آیا ہے دنیا میں بڑی بڑی چیزیں جو ہیں تیرے سامنے آئے گی تو اس کو دیکھے گا کہ دنیا کی ساری چیزیں چھوٹی ہیں اللہ اکبر اللہ رب العزت کی ذات بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت طاقت عظمت اس کے خزانے بہت بڑے ہیں یہ پہلے سے یہ بچے کے کام میں جو ہے اذان دی جاتی اور اقامت بھی ہے پڑی جاتی تاکہ جو ہے دنیا میں ان بڑی چیزوں کو دیکھ کر یہ دھوکے میں نہ پڑ جائے مؤذن کی سب سے پہلی آواز اللہ اکبر نمازی کی سب سے پہلی آواز تقبیر تحریمہ اللہ اکبر اللہ اکبر کی تقبیر سے ساری چیزیں حرام کر دی جاتی ہے کہ غیر اللہ اب نہیں ہوگا اللہ اکبر اللہ ہی کی ذات ہوگی رکو میں جاؤ تو اللہ اکبر سجدے میں جاؤ تو اللہ اکبر رکو سے اٹھو سجدے سے اٹھو تو اللہ اکبر تشہد میں بیٹھو تو اللہ اکبر یہ بار بار جو ہے اللہ کی بڑائی کو بولا گیا یہ دنیا میں جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہے یہ چار عنصر سے بنائیں آگ مٹی ہوا پانی ہر چیز میں جو چار چیزیں ہوتی تو آزار میں سب سے پہلے چار جملے اللہ اکبر چار دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہلوایا گیا کہ مٹی سے بنی ہوئی ساری چیزیں چھوٹی ہیں اللہ اکبر اللہ کی ذات بڑی ہے پانی سے بنائی ہوئی ہوا سے بنائی ہوئی آگ سے بنائی ہوئی یہ ساری چیزیں جو ہیں چاہے ظاہر میں کتنی بڑی نظر آتی ہو سارے کی ساری چیزیں یہ مخلوق ہے محتاج ہے اللہ رب الز کی ذات بڑی ہے یہ اللہ کی بڑا دل میں آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی جو دعوت کی جو آیت نازل فرمائی یا ایوہ المدسر قم فانذر وربک فکبر وسیابک فطاہر وسیا کملے اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے ڈرائیے اور اپنے پروزگار کی بڑائی کو بیان کیجیے کہ اللہ بڑے ہیں ہر چیز چھوٹی ہے میری دکان چھوٹی ہے اللہ اکبر اللہ بڑے ہیں میرے کارخانے چھوٹے ہیں اللہ اکبر اللہ بڑے ہیں اور میری فیکٹریاں چھوٹی ہے میرے باغات چھوٹے ہیں اور دنیا کے ہر چیز چھوٹی ہے اللہ کی ذات بڑی ہے مسلم دوست بزرگوں یہ دعوت جو ہے اللہ کی بڑائی کی طرف کی دعوت ہے کہ اللہ بڑے ہیں بڑے قدرت والے ہیں بڑی طاقت والے ہیں ہم اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں اللہ کی قدرت اور طاقت کو پہچاننے والے بن جائیں میرا اللہ اس کے امر سے ساری چیزیں وجود میں آئی ہے یہ اللہ ہر العزت کے حکم سے ساتوں آسمان بنے آٹومیٹک نہیں بنے یہ سورج جو ہے یہ اللہ کے امر سے بنا اللہ کے حکم سے بنا یہ سورج بھی مخلوق کا محتاج ہے یہ سورج جب نکلتا ہے یہ اللہ کے امر سے جو ہے سورج طلوع ہوتا ہے اور طلوع ہونے کے بعد میں اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ سے اجازت چاہتا ہے پھر اللہ رب العزت اسے اجازت دیتے ہیں تو سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور جب اللہ کا امر ہوگا قیامت کے قریب اللہ کا حکم ہوگا سورج مغرب سے طلوع ہوگا پھر ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا یہ خبریں ہمارے خط محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی ہے پھر ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا پھر ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور بقیہ دن اپنے دنوں کے اعتبار سے ہوں گے تو سورج بھی یہ اللہ کے حکم سے جکڑا ہوا ہے اور ہر چیز اللہ تبارک پتلا کے امر سے جھکڑی ہوئی ہے یہ اللہ رب بول اپنے قدرت سے ہر چیز کو وجود بخشتا ہے آرائی تم ان کے علیکم اللہ سر مدن یوم القیامہ من اللہ غیر یہ غیر تم ردیا اللہ پوچھیے ان سے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ رات رکھیں ہے کوئی طاقت کہ جو ہے سورج کو نکال لائے کسی کے پاس میں ہے کوئی قوت تو سورج جو ہے اس کو طلوع کرے من تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ دین رکھے تو ہے کسی کی طاقت جو رات لے آئے رحمت ہی جال لکم اللہ والنہار اللہ رب العزت نے اپنے رحمت سے رات کو بنایا دین کو بنایا اپنی قدرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا نظام چلایا کہ ہر چیز وہ اللہ کے قبضے میں ہے موت و حیات اسی اللہ ہی کے قبضے میں ہے میری زندگی یہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے اور میری موت بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہے جس اللہ کے قبضے میں زندگی موت ہے اور اسی کے قبضے میں میری روزی ہے اور جو مجھے نظر آتا ہے وہ دھوکہ ہے انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلاط والسلام نے نمرود کو اسی بات سمجھائی کہ نمرود جو ہے پوری دنیا کا بادشاہ اللہ نے اس کو بنایا تھا مشرق مغرب شمال جنوب پوری دنیا کا بادشاہ جو چار بادشاہ گزرے ہیں دو ایمان والے گزرے ہیں دو بے ایمان گزرے ہیں ایک تو سلمان علیہ السلاط والسلام جو پوری دنیا پر ان کی بادشاہت تھی جن انسانوں پر پرندوں پر ہر ایک پر جو ہے جو ہے ان پر بادشاہ تھے وہ اور ایک سکند ذر کرنے جن کا تذکرہ سورے کہوق میں اللہ نے فرمایا پوری دنیا کے بادشاہ تو اللہ تبار قطر حکومت عطا فرمائی تھی اور دو بادشاہ پوری دنیا کے ایک تو نمرود ہے ایک بخت نثر ہے تو نمرود کو جو پوری دنیا کی بادشاہ اللہ نے دی تھی ابراہیم صلاحت والسلام نے اس کو سمجھایا کہ میرا تیرا رب جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے جو زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے لیکن اس کے سامنے تو جو ہے حکومت تھی اور خدا کا دعویٰ کرنے والا تھا کہ ابراہیم خدا تو میں ہوں تم کہتے ہو کہ تمہارا رب جو ہے زندہ کرتا ہے مارتا ہے تو میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں اس نے ایک شخص کو بلایا ایک قیدی کو بلا کر کے اس کی گردن مار دی اور پھر دوسروں کو بلا کر کے اس کو چھوڑ دیا کہ دیکھو میں بھی جو ہے زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں حالانکہ اس کو زندہ کرنا مارنا کہتے نہیں ہیں تو ابراہیم سرات وسلام نے کہا بے بیوقوف ہے تو موت و حیات کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی تو الزامی اسے پوچھا سوال کیا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تجھے خدائی کا دعویٰ ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر فبو اللہ کفر فرق تو مبہوت ہو گیا اس کی بس کی بات نہیں اسے اپنے حکومت پر ناز تھا فخر تھا اور نبی سمجھاتے تھے کہ پوری دنیا کا بادشاہ حقیقی بادشاہ اور یہ حکومت یہ اللہ ہی رب العزت کی ہے آسمانوں کا مالک وہی اللہ ہے زمینوں کا مالک وہی اللہ رب العزت ہے اور سارا نظام صرف ایک اللہ ہی چلاتے ہیں اس اللہ کی مان اور اس اللہ کی اطاعت کر اور اسی کی بندگی کے لیے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے لیکن جو ہے وہ تکبر کرتا رہا اور نبی سمجھاتے رہے تو محترم دوست بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایک دم سے ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ جو ہے سمجھانے والے نہیں بھیجتے مما کنہ معذبین حتہ نواسا رسولہ کسی کو اللہ رب العزت ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ رسول جو ہے ان کے پاس نہیں بھیجتے ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ سلاط والسلام ابراہیم علیہ السلاط والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سمجھانے کے لیے بھیجا تو اس نے ابراہیم علیہ السلاط والسلام کو ختم کرنے کا اسکیم بنائی کہ ابراہیم کو ختم کرو اب قتل کرتا تو لوگ جانتے نہیں کہ قتل کر دیا لیکن اس نے جو ہے یہ تدبیر کی کہ اس طریقے سے جو ابراہیم کے ساتھ معاملہ کرو کہ جو ساری دنیا کے سارے بچنے والے انسانوں کو پتہ چل جائے تو جو میرے خدائی کا انکار کرتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے اس نے اسے تدبیر کی کہ بہت بڑی آگ کو جو ہے جلایا گیا اور مہینوں تک اس آگ کو جلایا گیا برہم السلام تو سلام کو آگ میں ڈالنے کی اسکیم کی اب اتنی زبردست آگ تھی کہ اس کے قریب کو جا نہیں سکتا تھا تو گوفن میں رکھ کر کے ابراہیم السلام کو کو اس میں جو ہے ڈالنے کی اس نے تدبیر اب یہ سارا منظر فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم کو ابھی آگ میں جلایا جائے گا اللہ کے خلیل کو اللہ کے نبی کو جس آگ میں ڈالا جائے گا یہ آسمان میں شور مچ گیا یہ فرشتے اللہ سے کہنے کے پروزگار یہ ابھی ابراہیم جو ہے ان کو جو ہے اس میں آگ میں ڈال دے گا ہواؤں کے فرشتے نے کہا آپ اگر ہم کو حکم دے ہم ایسی ہوا چلا دیں جو ساری آگ کو بجھا دیں پانی کے فرشتے نے کہا اگر آپ ہم کو حکم دیں جو پانی ہم برسا دے کہ جو ہے اس آگ کو بجھا دیں فرشتے جو ہے ابراہیم صلاحت السلام کے پاس میں گئے تو ابراہیم صلاحت السلام نے کہا کہ تم تمہاری طرف سے آئے ہو وہ اللہ رب العزت جس کی وجہ سے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے مجھے دیکھ رہا ہے اما علے کو مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں وہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ابراہیم سلاط والسلام کو اللہ رب العزت نے بغیر کسی ظاہر سبب کے براہ راست جو اللہ نے آپ کو حکم دیا اور کہا یا نہ رکونی مردم و سلامن علیہ ابراہیم یہ آگ ابراہیم صلاحت و پر یہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گیا یہ آپ کو کس نے پیدا کیا اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد اس میں جلانے کی طاقت کس نے رکھی اس میں جلانے کی صفت کس نے پیدا کی یہ اللہ ہی نے پیدا کی یہ آگ اپنے وجود میں جس طرح محتاج ہے اپنے تاثیر کے دکھانے میں بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہے یہ دنیا کی ہر چیز اپنے وجود میں محتاج ہے یہ اللہ کے امر کے محتاج ہے ایسی اپنی صفات کے دکھانے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ امر کی محتاج ہے اللہ رب العزت نے اس میں جلانے کی صفت کو ختم کر دیا آج ہے لیکن اللہ نے جو ہے اس کو باغ بنا دیا ہے ابراہیم صلاحت والسلام اس میں اللہ رب العزت نے یہ انہیں نجات سے فرمائی ایسی ہر چیز اس کی تاثیر جو دنیا میں انسان کو بناتا ہے تو بنانے کے بعد میں اس کی اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے انسان نے جو پستول بنائی اور پستول بنانے کے بعد میں اس پر چلائے گا تو چل جائے گی لیکن اللہ رب العزت جو مخلوق کو بناتا ہے تو مخلوق کو بنانے کے بعد میں مخلوق کی تاثیر بھی اللہ ہی کے قبضے کنٹرول میں کہ چاقو اللہ نے بنایا اور کاٹنے کی صفت یہ اللہ ہی نے اس میں رکھی یہ اللہ چاہے گا تو صفت ظاہر ہوگی اور اللہ نہیں چاہے گا تو صفت ظاہر نہیں ہوگی یہ چھری کاٹنے میں اللہ کی امر کی محتاج ہے ابراہیم سرت والسلام اپنے بیٹے اسماع سرت السلام کی گلے پر چھری تیزی کے ساتھ چلا رہے ہیں لیکن چھری اللہ کے امر کے ساتھ میں جکڑی ہوئی ہے وہ آزاد نہیں ہے اپنی صفات کے تاثیر دکھانے میں وہ آزاد نہیں ہے ابراہیم صاحب والسلام چھری جو ہے تیزی کے ساتھ چلا رہے ہیں لیکن اللہ کا امر ہے کہ چھری میں جو ہے وہ صفت ظاہر نہ ہو تو جو ہے چھری جلا نہیں سکتی جو ہے چھری جو ہے یہ ذبح کر نہیں سکتی اور آگ ابراہیم اسلاط السلام کو جلا نہیں سکتی ایسے محرم دوست بزرگوں یہ ہماری دعوت کی محنت کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارا یقین بن جائے یہ تو بول ہے زبان کے جو میں بول رہا ہوں یہ ایمان کے بول ہے اور ایک ایمان کی حقیقت ہے کہ ہمارے دلوں میں اس بات کا یقین دلوں کی گہرائی میں اتر جائے کہ ہر چیز یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کی محتاج ہے وجود میں بھی محتاج ہے صفات کے دکھانے میں بھی محتاج ہے تاثیر دکھانے میں محتاج ہے باقی رہنے میں بھی محتاج ہے اور ختم ہونے بھی محتاج ہے یہ اللہ کا جیسا امر ہوگا اس اعتبار سے جو ہے یہ چیزیں ظاہر ہوگی یہ انسان کا جو ہے جسم ہے اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ایک تو اس کا جسم ہے اس کی روح ہے یہ اللہ انسان کی جسم کو بناتے ہیں اور پھر جو ہے اللہ رب العزت ماں کے پیٹ میں اپنے قدرت سے انسان کو جو ہے خلقت اس کی کرتے ہیں اور تین تین اندھیری میں بناتے ماں کے پیٹ کے اندھیرے رحم مادر کے اندھیرے پر جلی کے اندھیرے یہ و کم فی بتون ماں کے کم خلق ممباد فی ظلمات سلاس تین تین اندھیری میں اللہ بناتے دنیا میں کسی انسان کو کوئی مینوفیکچر کرنا ہوتا ہے تو اس کو بڑا میدان چاہیے اور اس کو روشنی چاہیے لیکن اللہ رب العزت اپنی قدرت انسان کو تنگ جگہ میں اور اندھیری جگہ میں بناتے ہیں ذالکم اللہ اور کو یہی تمہارا رب ہے اس اللہ کو پہچانو یہ ساری چیزیں یہ اللہ کے امر کے ساتھ میں جکڑی ہوئی ہے یہ دکان یہ میری دکان اللہ کے حکم کے ساتھ میں جکڑی ہوئی ہے یہ نفع نقصان اس میں نہیں ہے اس دکان کا نفع و نقصان اللہ ہی کے قبضے میں ہے یہ دکان مخلوق اور محتاج ہے یہ کھیتیاں مخلوق کو محتاج ہے یہ دنیا کے اسباب مخلوق کو محتاج ہے اور کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی دوست بزرگوں یہ دعوت کی محنت جو ہے اسی ایمان کی بنانے کی محنت ہے اس ایمان کے حقیقت ہمیں حاصل ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں چل پھر کر سب سے پہلے اس دل کے یقین کو صحیح کیا انسان کے دل میں مخلوق کا یقین نکل کر خالق کا یقین آئے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت ہے اور چیزوں سے یقین ہٹ کر اعمال سے زندگی بننے کا یقین آئے اور دنیا سے یقین ہٹ کر آخرت پر یقین آ جائے یہ دعوت جو ہے دوست بزرگ جتنی ہم دعوت دیتے چلے جائیں گے اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے یقین کو جو ہے صحیح کریں گے رسول اللہ صاحب کرام رو اللہ لائن ترجمہ پر جو ہے اسی ایمان کے بنانے کی محنت آج کا چوبیس کا جو مسلمان تو کہتا ہے بھائی میں مسلمان میرے والد مسلمان بے شک ہم مسلمان لیکن جو ایمان جو اللہ چاہتے ہیں جو مطلوب ہے اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا تو کچھ دیہاتی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آمنا ہم ایمان لیاب آراب آمنا تو اللہ رب العزت نے جبر دورت والسلام کو جو ہے نازر فرمایا اور یہ آیت اتری یہ نبی جی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیا آپ کہہ دیجیے لم تو منو ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے ولیکن کن کو نہ ابھی تو تم مسلمان ہوئے ہو ابھی تم نے کلمہ پڑا ہے لیکن اس ایمان کی اس یقین کو دل میں اتارنے کی تم نے کیا محنت کی یہ صرف الفاظ پڑھنے سے ایمان کی حقیقت مل جائے گی ایک آدمی جو ہے کھیتی کرنے والا یہ صرف کھیت کھیت کا الفاظ جو ہے رٹتا رہے اور فل کے جو ہے نام کے جو ہے اس کا تذکرہ کرتا رہے تو مطلب دوست کو اس کی کھیتی اگ جائے گی اور تاجر دکاندار صرف دکان کا نام لیتا رہے کہ اس کی دکان چل جائے گی ایک آدمی بھوکا آدمی روٹی روٹی کہہ رہا ہے تو روٹی روٹی کہنے کے الفاظ سے اس کی بھوک ختم ہو جائے گی پانی پانی کہنے سے اس کی پیاس بجھ جائے گی یہ تو الفاظ ہے لیکن اس کے پیچھے ایک محنت ہے ایک حقیقت ہے کہ الفاظ کی حقیقت زندگی میں کس طرح دلوں میں اتر جائے اور دل میں جو ہے رچ بس جائے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے اس ایمان کا تعلق یہ دل سے اقرار بل عمل بالارکان ارکان تشریق بل جنان زبان سے اقرار کیا ہم نے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت ہے ہمارا معبود حقیقی اللہ رب العزت ہے خالق و مالک رازق اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے معز مزل محی ممی زندہ کرنے والا مارنے والا عزت دینے والا ذلیل کرنے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے یہ زبان کے بول ہے اس زبان کے بول یہ ہمارے دل کے بول بن جائے یہ دل سے جو اس کا یقین دل میں اتر جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب کرام اللہ تجمعین کو جو ہے اس دعوت کی محنت کے ذریعے سب سے پہلے جو ہے اس ایمان کی حقیقت کو جو سکھایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰنما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایمان سکھا رہے یا غلام یق فضل اس فضی اللہ یا فض تو اللہ کی حدود کی احکامات کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا ہماری حفاظتیں اسباب کے صرف جمع کرنے میں نہیں ہے حفاظت کے اسباب میں ہماری حفاظت نہیں ہے اللہ کے احکامات کی حفاظت میں ہماری حفاظت ہے یہ اللہ کے احکامات اور خواہشات ان کا مقابلہ ہے ایک طرف اللہ کا حکم ہے ایک طرف جو ہماری خواہشات ہے ایک طرف جو فجر کی نماز میں اللہ کا امر حکم ہے حیہ اللہ صلاح حیہ علصلہ الصلاۃ خیر المنؤت خیر من النوم نماز نہیں سے بہتر ہے اب یہاں مقابلہ ہے حکم کا اور خواہش کا اگر صحیح معنی میں اللہ کی بڑائی دل میں اتری ہوئی ہے اللہ بڑے ہیں اللہ کا حکم بڑا ہے تو محترم دوست بزرگوں پھر یہ اس کے یہ ایمان والا جس نے کلمہ جو پڑھ رہا ہے وہ اپنے بستر میں سو نہیں سکتا یہ فوراً جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو جو ہے پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا یہ دکاندار اپنی دکان میں بیٹھا ہوا ہے مؤذن کی آواز سنے اللہ اکبر حی علی الفلاح اگر جو اس کی زندگی میں دلوں میں اترا ہوا یہ کلمہ ہے تو محترم دوست بزرگوں اس دکان پر بیٹھ نہیں سکتا وہ دکان کو چھوڑ کر جو ہے پہلے اللہ اکبر اللہ جو بڑا ہے بڑے کی طرف جو ہے چل دے گا یہ دکان چھوٹی ہے اللہ بڑے ہیں لیکن اجا ہم دیکھے کلمہ پڑھنے والے جو اپنے آپ کو جو ہے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں محترم دوست و بزرگ ہو نماز کے وقت کے اندر کتنے فیصد جو ہے اللہ کے گھر میں آنے والے ہوتے ہیں اور کتنے فیصد نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں زبان سے تو کہہ رہے ہیں اللہ اکبر لیکن عمل سے نوز بلّہ دکان اکبر اللہ اکبر اگر اگر دل میں ہوتا تو دکان کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی طرف اس کو اللہ کے حکم کو پورا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا یہ محنت کہ دلوں کا رجحان اور دلوں کا یقین یہ ہمارا ہی بن جائے کہ میں دکان سے نہیں پلتا اللہ پالتے ہیں کھیت سے نہیں پلتا اللہ پالتے ہیں میں اور میری بیوی بچے اور میرا خاندان اور دنیا کا ہر چیز یہ تمام عالم یہ اس کا رب اللہ رب العزت کی ذات ہے الحمد رب العالمین تمام عالم کا پروردگار صرف اللہ کی ذات ہے یہ یقین جو ہے محترم دوست بزرگوں صاحب رام اللہ تجمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا احفظ اللہ احفظ اللہ احفظ تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا احفظ اللہ تجد و تجاہت تو اللہ کے حدود کی حفاظت کر اللہ کو ہر جگہ پائے گا اللہ کی مدد ہوگی تو اللہ کے حکم کو پورا کرے گا اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہو جائے گی روزی میں برکت اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے تیرے کاموں کو اللہ تبارک تعالیٰ آسان فرمائیں گے سال فصل اللہ جب تو سوال کرے تو صرف اللہ ہی سے سوال کر غیر اللہ سے سوال مت کر غیر اللہ مخلوق محتاج ہے سال تفصل اللہ اللہ سے سوال کر اس لیے کہ سارے خزانوں کا مالک صرف اللہ کے ذات ہے ہر چیز اللہ کے خزانے سے آتی ہے وہ اللہ خزاں وما ننزل اللہ بقدر معلوم اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں اور مقدار معلوم کے اعتبار سے اس کو جو ہے اتارتے ہیں یہ بارش اللہ رب العزت کے خزانے سے آتی یہ بارش کہاں سے آ رہی یہ اللہ رب العزت کے خزانے سے جو ہے بارش جو اللہ برتا رہے یہ یقین جو ہمارا بن جائے اور یہی ایمان اور یقین کی دعوت آپ صلی آفرشرم اسی دعوت کو لے کر لوگوں میں چلتے پھرتے تھے اور اس یقین کو بنانے کی جو ہے دعوت دیتے تھے آپ دعوت دے رہے ہیں اس اللہ کو پہچانو اس اللہ کے قدرت کو پہچانو اس اللہ کی طاقت کو پہچانو اس اللہ کی عظمت و بڑائی کو پہچانو وہ اللہ رب العزت اسی کے قبضے میں سب کچھ ہے اور وہی جو ہے بارش جو ہے نازل کرتا ہے ایک دہریا بیٹھا ہوا تھا ایک دہریا نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ جو ہے اللہ بارش جو ہے نازل کرتا ہے اگر اللہ پانی روک دے تو ہے کوئی جو ہے طاقت جو پانی کو جو ہے نازل کرے تو ہم پہاڑوں کو کھود کر پانی نکالیں گے زمین کو کھود کر پانی نکالیں گے جو کہتے ہیں کہ سارا نظام آٹومیٹک چلتا ہے نوز بلّہ سالہ سال سے دنیا کے نظام چل رہا اور چلتا رہے گا اور اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کیا آپ اس کو اللہ کے قدرت سمجھا رہے ہیں کہ اللہ اپنے قدرت سے اپنے خزانے سے سب کچھ کرتا ہے جب اس نے یہ کہا کہ ہم پہاڑوں کو کھود کر زمینوں کو کھود کر پانی نکالیں گے تو اللہ رب العزت نے فوراً اس کے آگ کا پانی خشک کر دیا اور وہ اندھا ہو گیا تو اللہ رب العزت نے بتلایا کہ تو کب پہاڑ پر جائے گا پانی نکالے گا اور جب تم بجے تب وہ زمین کو کھود کر پانی نکالے گا اپنے آگ کا پانی نکال کے دے دے دکھا دے کل ارائی تم ان اکسب ہم غورن فمئی تمہور فمیں تم یہ نبی جی کہہ دیجیے اگر اللہ رب العزت جو ہے پانی کو روک گئے ہے کوئی طاقت جو چشمہ جاری کرے آپ سے سن سمجھا رہے اس اللہ کو پہچانیں اس کے قدرت پر یقین کریں اور اسی سے سوال کریں ریزا سال تفصل اللہ ریضان تفصن بلّہ جب تم مدد مانگے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگ کسی مخلوق سے مدد مت مانگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نمک کی ضرورت پڑے اور جو جوتے کا چشمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو غیر اللہ سے مت سوال کرو اس لیے کہ دینے والی ذات صرف اللہ رب العزت ہے اور جو اللہ کے غیر سے سوال کرتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے غصے میں آتا ہے ملم اللہ یق رب جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ سے جو ہے مانگتا نہیں ہے تو جو رب جو ہے غصے ہوتا ہے تو دنیا کے انسان اگر اسے سوال کرو تو ناراض ہوتے ہیں ہے نا اگر معلوم ہوا کہ فلاں شخص آیا مجھ سے سوال کرے گا تو آدمی جو ہے اسے اپنے اپنے آپ کو بچائے گا اور ناراض ہوگا لیکن ہمارا رب اگر اس سے جو ہے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا یہ یقین تھا سابق رام مولانا تعالیٰ انجمہ کو یقین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا کہ جب کہیں ضرورت پڑتی تھی فوراً نماز پڑھتے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگتے تھے وہ صبر و صلاح اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے مدد چاہو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے جہاں ضرورت پیش آئی دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے مانگا اللہ تبارک پترا ان کی ضرورتیں پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی اللہ رب اللہ فرما رہے ہیں وہ عامر کبھی صلاح بصلاد صبر علیہ لانا سرو کر اس کا یہ جی اپنے گھر والوں کو بھی اس بات میں حکم دیجیے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھے سلاد وقت صبر اور اس وقت صبر کرے حالات آتے ہیں یہ حالات بھی اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں <coughs> خوشحالی کے حالات بھی اللہ کی طرف سے بہت سالے کے حالات بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انسان پر جو حالات جو ہے محترم دوست بزرگوں یہ اندھا نہیں آتے انسانوں کے جیسے اعمال ہوتے ہیں اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ احوال بھیجتے رسول اللہ علیہ وسلم جو معیارات میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کچھ چیزیں آسمان پر اوپر جا رہی ہیں اور کچھ چیزیں آسمان سے نیچے اتر رہی تو جبری سرات وسلام سے پوچھا تو جبری سرات وسلام نے کہا کہ آپ کی امت کے اعمال یہ آسمان پہ جا رہے ہیں اور جیسے اعمال آسمان پہ جا رہے ہیں اسی اعتبار سے آسمان سے فیصلے اتر رہے ہیں اگر اچھے اعمال جا رہے ہیں تو اچھے احوال کے جو ہے اللہ رب العزت فیصلے فرما رہے ہیں اور اگر جو ہے گناہوں کے اور برائی کے یہ اعمال جا رہے ہیں تو اس اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو دنیا میں فیصلے اترتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے حکمراں ہیں جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے اور جو کچھ احوال ہیں یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے ماں ماںب میں مصیبت ماں کسبت عیدی کم تم جیسے اعمال کرتے ہو اس اعتبار سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ احوال جو ہے آسمان سے فیصلے اتارتے ہماری جو ہے یہ زندگی کے اعمال صحیح ہو جائے دل کا یقین صحیح ہو جائے اور بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائے پورا قرآن ہم دیکھیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو وعدے وعیدے ہیں وہ وعدے ان لگیر امن و عامر الصالحات دل کا یقین صحیح کرو مخلوق سے نہ ہونے کا یقین اور صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہونے کا یقین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقے میں ناکامی کا یقین تو محنت کر کے اس کو اپنی زندگی میں اتارو صرف جو ہے زبان کے بول نہیں اس کی حقیقت جو ہے ہماری زندگی میں آ جائے اس دل کا یقین جب صحیح ہوگا کہ بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے یہ دل کو سنوارنے کی دعوت کی محنت ہے دل کو یقین کو بنانے کی دعوت کی محنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جیسے مدغا ادا صلح صلح جیسا دکل فصد فصد فسد الجسد کلو اللہ وحی القل سن لو جسم میں گوشت کا لوٹڑا ہے جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو جو ہے بدن کے سارے اعضا سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جاتے ہیں جب وہ اس کا یقین اور دل کا جو ہے یہ وہ لوتڑا جو بگڑ جاتا ہے تو بدن سے نکلنے والے اعمال بھی جو ہے بگڑ جاتے ہیں اللہ وحی القل فرمایا کہ وہ دل ہے اپنے دل کے یقین کو صحیح کرنے کی محنت ہے ان اسباب میں رہتے ہوئے اسباب سے نہ ہونے کا یقین اور اللہ سے ہونے کا یقین میں دکان پر بیٹھوں گا یہ اسباب کو چھوڑنے کا اللہ کے اللہ کے روس میں منع فرمایا اور فرمایا لا رحبانی یہ تو اسلام اسلام میں ملم پنا نہیں ہے کہ آدمی دکان کو کاروبار کو کھیتی اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں چلا جائے اور اللہ اللہ کرے لیکن محتم دوست بزرگوں اسباب میں رہ کر یہ اسباب کا یقین دلوں سے نکالنا ہے جیسے رحبانیت یہ منع ہے ایسے نفسانیت بھی منع ہے اور اس کے درمیان کا طریقہ مجاہدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کو ہر حال میں ہم پورا کرنے والے بن جائیں یہ پانچ وقت نماز پڑھنا اللہ کا امر ہے یہ اللہ کا حکم ہے معراج میں آپ صلی اللہ وسلم جو تشریف لے گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ عطا فرمایا وہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا اس نے فرمایا کے معراج المؤمنین نماز جو ہے یہ مؤمنین کے معراج ہے ابھی جو نماز میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ جو دو نماز دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے تو اللہ تبارک پتہ اس کی ضرورت کو پوری فرما دیتے یہ یقین جو ہے صحابہ کرام گون اللہ تجربہ سیکھا تھا ایک صحابہ کے گھر میں فاقہ آیا تو وہ جو ہے محنت کے لیے گئے اور پھر جو ہے بیوی سے کہا نماز پڑھیں اور جو ہے نماز دو رکعت نماز پڑھ کر کہا اللہ نے کچھ بھیجا کہ نہیں بھیجا پھر دو رکعت نماز پڑھی پھر دو رکعت نماز پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے کا انتظام فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے غیب سے جو ہے اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے کہیں تو اللہ رب العزت نے روزی چوہے کے ذریعے سے پہنچائی چوہا میں سے جو ہے ایک دینار لے کے آیا دوسرا دینار لے کے آیا اٹھارہ دینار لے کے آیا یہ دو رکعت نماز کی برکت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوراخوں سے اور بلو سے جو ہے روزی پہنچاتے ہیں آج ہم نے دعوت کی محنت چھوڑ دی یقین میں فساد آ گیا یقین میں بگاڑ آ گیا تو آج ہماری ساری چیزیں جو ہے یہ بلوں میں جا رہی ہے لائٹ بل میں جا رہی ہے گھروں کے بل میں جا رہی ہے اور جو ہے دنیا کے بلوں میں سارا خرچ ہو رہا ہے اللہ تبارک بتا دا کرام رام کے بلوں کے ذریعے سے روزی پہنچاتے تھے وہ نماز کی حقیقت تھی دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ان کی ضرورت کو پورا فرماتے تھے ایک صحابی جا رہے تھے وہ مول کر دیا اللہ تعالیٰ نے ایک ڈاکو نے ان کو پکڑ لیا اور کہا ہم تم کو قتل کریں گے مال لے لیں گے تو صحابی نے کہا کہ جو ہے تمہیں مال کی ضرورت ہے مال لے لو قتل کرنے کی جو ہے ہمیں کیوں قتل کر رہے ہو تو اس نے کہا نہیں ہم خون بہائیں گے تمہارا مال لے لیں گے کہ ہم کو صرف دو رکعت نماز پڑھنے دو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے جب حالات آتے تھے تو جو ہماری طرح نہیں کہ فوراً اسباب کی طرف دوڑ لگانا شروع کر دیا آج جو ہے بیمار ہوئے تو آدمی پہلے سے جو ڈاکٹر اور جو ہے دواؤں اور جو ہے ہاسپٹل اور دواخانے کی طرف آدمی دوڑ لگانا شروع کر دیتا ہے منع نہیں لیکن پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو دو رکعت نماز پڑھے اللہ سے مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے حاجات کو طلب کرے اپنے جو ہے پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھے تو اللہ تبا پھر جو ہے اسباب کو اختیار کرے اس لیے کہ اسباب کی تاثیر بھی جیسے میں نے شروع میں کہا یہ دواؤں میں شفا نہیں ہے یہ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں اللہ چاہیں گے دوا میں شفا ظاہر ہوگی اور اللہ چاہیں گے تو جو ہے دوا وہی دوا استعمال کرنے والا ایک شخص جو ہے اس کو شفا مل رہی ہے اور وہی ڈاکٹر ہے وہی دوائیں ہیں وہی مرد ہے اور ایک اور ایک کی جو ہے موت واقع ہو رہی ہے علیہ السلام کے زمانے میں جو علیہ السلام السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو اللہ تو بار پتلا سے عرض کیا تو اللہ رب نے فرمایا کہ پولہ درخت کی جو ہے پتی کھا لو علیہ السلام وسلام تو درخت کی پتی کھا لی